السلام علیکم آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے C S two zero one introduction to programming کا پچھلے کچھ لیکچر سے میں تھوڑی سی دھمکی دیتا آیا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ کچھ ایکسائٹنگ اسٹف آنے والا ہے آج وہ ایکسائٹنگ اسٹف سے ہم تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہم بات کرنے لگے ہیں آئیڈیا از کہ ابھی تک ہم فنکشنل پروگرامنگ یا جس کو ہم نارمل ٹریڈیشنل پروگرامنگ کہتے تھے ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں اور ہماری وہیکل جو تھی جس سواری پہ ہم چل رہے تھے وہ سی لینگویج تھی کچھ سی پلس پلس کے فیچرز ہم استعمال کرتے آئے ہیں لائک like اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم سی ان اور سی آؤٹ ہم استعمال کرتے آئے ہیں بجائے سی کا جو اسٹینڈرڈ پرنٹ ایف اور اسکین ایف ہوتا تھا لیکن بائن لاج ہم سی لینگویج کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے آج جو تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے وہ ہے سی پلس پلس لینگویج کے ساتھ اور باقی کا کورس جو ہے وہ ہم سی پلس پلس کے فیچرز اور اس کے کلاسز اور آبجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ کورس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا کورس نہیں ہے وہ کورس بعد میں آئے گا وہ ایک پراپر فل فلیج کورس ہے جس میں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی بات ہوگی اس کورس میں ہم سی پلس پلس کے انہانسڈ فیچر جس میں کلاسز وغیرہ ہم ضرور کور کریں گے لیکن جو انہیریٹنس اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے ساتھ آتی ہیں وہ ہم اگلے کورس میں انڈیپینڈنٹلی کور کریں گے سو لیٹس ٹیک لک ایٹ کہ ہم نے کون سے انہانسڈ فیچرس ہیں جو سی پلس پلس میں انٹروڈیوس ہوئے تھے ان میں سے چند ایک میں گناتا چلتا ہوں وہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے پہلا جو ہے وہ ہے ڈیفالٹ فنکشن آرگومینٹس اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پھر ہم ان لائن فنکشنس کے بارے میں بات کریں گے اور چلتے چلتے ہم کچھ کلاسز کے اوپر بھی شاید بات کریں ورنہ وہ نیکسٹ لیکچر میں رہے گا سو so, آئیے پہلے تھوڑا سا پیچھے کو چلتے ہیں اور دیکھیں ہسٹری کیا ہے سی اور سی پلس پلس کی سی جیسے میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا بنی تھی سیونٹیز کے اندر اور یہ بیل لیبز کے اندر سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا لینگویج کو اس کے اپنے پریسیڈنٹس ہیں یہ کن لینگویجز سے ڈیرائیو ہوئی ہے کنہوں نے اس کو انفلوئنس کیا لیکن what we have learn so far is کہ it is a lean and mean language it's a very concise very small language with a load of power وہ پاور مجھے پتا ہے آپ کے کوشچن آنسر دیکھ کے کہ جی کچھ کنفیوزنگ ہو رہی ہے خاص طور پر پوائنٹرس کا جو ایشو ہے کہ جی پوائنٹر کیا چیز ہوتی ہے کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن اب جو ایریا آ رہا ہے کچھ ہم نے پہلے جو میموری ایلوکیشن uh, کی بات کی تھی میلاک وغیرہ اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جی پوائنٹرس کی پاور کیا ہے اور اب جو ہم کور کریں گے اس کے اندر بھی پوائنٹرز بار بار آئیں گے لیکن may be with different names and may be different and in more protected environment C کے بعد یہ کافی مطلب پاپولر کافی نہیں کہنا چاہیے یہ ایک ایسی لینگویج بن گئی جس نے دنیا یا پروگرامنگ ورلڈ کو it it took by storm and it basically conquered the programming world major operating systems including Unix itself written in the C language جب جا کے سی کی لمیٹیشنز ظاہر ہونے لگیں تو وہ کیا چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ لمیٹیشنز فیل ہونے لگیں let's take a look at that as we have learn so far C is a language جہاں پہ programs are composed of functions اور فنکشنز جو ہیں وہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بڑا سا پرابلم لیں اس کے ٹکڑے کرنے شروع کریں چھوٹے چھوٹے ماڈیولس بناتے جائیں اور پھر ماڈیولس کی جگہ پہ وہ فنکشنز لکھنے شروع کر دیں جو کہ وہ ماڈیولس کا کام کرتے ہیں اور ان سب فنکشنس کو جوڑ کے ایک مین پروگرام کے کنٹرول کے اندر دے کے اس کو ہم اپنا پورا پروگرام کہتے ہیں یہ ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر پروگرامنگ کی اپروچ تھی اور اسٹرکچر پروگرامنگ کے کچھ میں نے آپ کو رولس بھی بتائے تھے جو ابھی بھی ویلڈ ہیں اور آئندہ بھی ویلڈ رہیں گے ان کو میں ریٹریٹ کرتا چلوں کہ جی آپ نے ماڈولر پروگرامنگ کرنی ہے چھوٹے چھوٹے پروگرامز لکھنے ہیں فنکشنز لکھنے ہیں وہ لمبے چوڑے نہیں لکھنے جب بھی آپ کو لگے کہ ایک فنکشن جو ہے وہ دو تین چار صفحے یا دو تین چار اسکرین سے بڑھ رہا ہے تو اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کریں and try to make it concise and every function should perform a specific well defined task اس کے بعد ہم نے کہا کہ فنکشنس کے اندر جہاں تک ہو سکے وہاں پہ سنگل انٹری اور سنگل ایگزٹ رول کو اوبے کرنا چاہیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے and it leads to a better understanding of the code when we come back to revisit do we come back to revisit it again I have mentioned it many before and I'll say it again don't assume کہ آپ کا کوڈ ایک دفعہ لکھا تو یا وہ ہمیشہ تک چلتا ہی رہے گا وداؤٹ ریکوائرنگ اینی چینجز اور یا وہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا اور دوسری دفعہ استعمال کبھی نہیں ہوگا یہ دونوں اپروچز جو ہیں یہ ذرا سی شارٹ سائٹڈ ہیں when you write useful programs useful code you will find that they will be a reuse for it چلتے چلتے پانچ سال کے بعد آپ کو پتا چلے گا اوہو میں نے ایک بینک کا سسٹم لکھنا ہے جس کے اندر نمبرز کو ورڈز میں ایکسپریس کرنا ہے اور خیال آئے گا کہ ہاں وہ پانچ سال پہلے ہم نے ایک فنکشن ایسا لکھا تھا وہ کوڈ کیا تھا یعنی rather than reinventing the the wheel every time we we we face a problem would want to reuse some of stuff that had done before when we follow the rules of good structure programming وہ جو پانچ سال کے بعد جب ہم اپنا لکھا ہوا سورس کوڈ کھولیں گے تو اس میں ہمیں جلدی سے سمجھ آ جائے گی کہ جی ہم نے کیا کیا تھا اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اگر کسی ماڈیفکیشن کی ضرورت ہو تو ہم اس کو ایزیلی ماڈیفائی کر لیں گے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کوڈ کو کامنٹ کیا کریں وہ بھی ہماری یاد دہانی کے لیے ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں remember when you get into large projects when you get into bigger programs تو وہ ون پرسن ٹاسک نہیں ہوتا normally there is a team of programmers working on that problem when you working in a team other people in the team have to understand کہ آپ نے پروگرام کیا لکھا ہے اور آپ نے کس طرح سے کیا لاجک استعمال کیا ہے اور اس کے اندر جو کامنٹس ہیں وہ بہت یوزفل رہتے ہیں سو so, نہ صرف بعد میں اپنی یاد دہانی کے لیے بلکہ when working in a team اسی وقت بھی کسی اور نے آپ کا اگر لکھا ہوا فنکشن استعمال کرنا ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فنکشن کھول کے پہلے اس کو دیکھتا رہے اسکرین کے اوپر اور پھر بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جائے کہ بھئی وہ تمہارا فنکشن تو میں نے استعمال کرنا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے اس کے اندر so liberally comment your code write lots of comments and write useful comments you know at least ایلاس فنکشن کرتا کیا ہے اس کو کیا آرگومنٹس پاس کیے جاتے ہیں ان کی کیا پروسیسنگ ہوتی ہے اور یہ واپس ویلیو کیا ریٹرن کرتا ہے یا کیا پروسیسنگ کرتا ہے اس کے بعد don't write useless comment کہ جی وائل لوپ سے پہلے کامنٹ لکھا ہوا this is a loop I mean everybody can see it's while loop it's a loop so there is no need for that comment ہاں اگر کامنٹ اس طرح سے لکھیں لکھیں کہ جی the following loop process is the payroll of all the people in the company تو پھر actual processing of the payroll کے اوپر تو لوگ غور کر سکتے ہیں کہ کیسے کی ہوئی ہے لیکن ان کو لوپ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ جی یہ والی لوپ جو ہے یہ کام کر رہی ہے so anyway structured programming کے جو پرنسپلس اور آئیڈیاز میں نے آپ کو بتائے وہ میں نے کہا ویلڈ ہیں اور ویلڈ رہیں گے and you should use them as the basis of all the programs that you write now back to why we needed a change ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا اگر اگر پوری ہسٹری ٹریس کریں زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن مشین لینگویج کے بعد اسمبلی لینگویج آئی جہاں پہ ہم نے تھوڑے سے سمبولک کوڈز استعمال کرنے شروع کیے جو ہمیں as human beings it's easier for to understand rather than writing ones and zeros symbolic code جو تھا اسمبلی لینگویج کے بعد ہم تھوڑی سی higher language higher level languages کی طرف آ گئے مثلاً کوبال یا فورٹرین جہاں پہ they were more English like so it was easier for us as human beings to read اور پیچھے کمپائلر تھا جو کہ اس کو اٹھا کے چینج کرتا تھا یہاں سے آگے چلے تو یہ اسپیگیٹی کوڈ کا زمانہ تھا ہر طرف کو پروگرام کی شاخیں جا رہی ہیں اس کو ٹریس کرنا ڈیبگ کرنا کسی اور کا لاجک سمجھنا بہت مشکل بات ہوتی تھی میں اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں میرے ایک دوست امریکہ میں کام کر رہے تھے یہ 1971 72 کی بات ہے ان سے میں ملنے گیا تو انہوں نے میں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو اس نے اپنا شاہکار مجھے دکھایا وچ واز اے بک ٹھیک ہے نا ایک کتابچہ تھا اچھا بھلا کوئی سو ڈیڑھ سو صفوں کا اور وہ کیا تھا وہ ان کا جو پروگرام انہوں نے ڈیولپ کیا تھا اس کا فلو چارٹ تھا یعنی صرف فلو چارٹ جو تھا وہ کئی سو صفوں کے اوپر کانسٹیٹیوٹ کرتا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی and gave up in five minutes کے جی آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا لاجیکل فلو کدھر جاتا ہے جب ہمارے پرابلمس اور پروگرامس کی کمپلیکسٹی اس لیول پہ پہنچی تو structured programming was born break the program up break it into smaller function that we can understand and are more manageable but اس کی بھی اپنی ایک لمٹ تھی وہ لمٹ کہاں پہ آئی اب دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ فنکشن اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے یہ کام کیسے کرتی ہے بفور وی ریئلائز اس کی لمٹ کہاں پہ آتی ہے جو ہم فنکشنل پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں اس میں جس ڈیٹا کو ہم نے پروسیس کرنا ہے وہ ایک قسم کی باہر کی اینٹی ہے it's an entity that belong to the program so we write these that manipulate some data that we will provide it function جو ہے data outside somehow data جو ہے شامل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک نیو تھاٹ پروسیس جو ہے یہ چلنا شروع ہوا کہ جی instead of the programs being driven by functions the program should be driven by data تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا چلوں اس اپروچ کا دیکھیں آپ نے ورڈ پروسیسر تو استعمال کیا ہوگا اس میں اگر آپ نے ورڈ کو کسی کو بولڈ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں تھنک اباؤٹ اٹ سمپل آپ پہلے ورڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اس کو بولڈ کر دو notice that the function came after the data on which it was to act came first that doesn't happen with function ابھی تک ہم لکھتے ہیں اسکوئر ایکس تو ہم کہتے ہیں اسکوئر کرنا ہے کس کو کرنا ہے پھر ایکس اس کو دیتے ہیں یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں لفظ پہلے سلیکٹ کرو اور پھر بتاؤ کہ کرنا کیا ہے بولڈ یا بتاؤ انڈر لائن کرنا ہے یا جو بھی آئیٹیلکس میں کرنا ہے وہ بعد میں آتا ہے now the programming approach is being driven by data جب یہ پروگرامس کی کمپلیکسٹی اس لیول پہ پہنچی کہ فنکشنل پروگرامنگ یا structure programming reaching its limits people started thinking of a new way of doing things that new way became object oriented program early nineteen eighties کی بات ہے ایک اور بیل لیبس کا scientist Bjarne Stroustrup difficult name he started working کہ جی سی لینگویج جو اتنی پاپولر ہو چکی ہے اس کو ذرا سا انہانس کیا جائے اس کے اندر اور فیچرز ایڈ کیے جائیں جو کہ اس شارٹ کمنگ کو اوور کم کر سکیں کہ جی it is a functional language it doesn't understand data data اندر نہیں آ سکتا and so and so forth so he started evolving this language جس کا پہلے نام پڑا سی ود کلاسز اور سی ود کلاسز سے چلتے چلتے it eventually found a name which was C plus plus اور تھوڑا سا آگے کا بھی بتا دوں اس کے بعد اس کا فالو اپ آیا جاوا کے ساتھ اور جاوا کو سلینگ کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں سی پلس پلس مائنس یعنی سی پلس پلس سی سے ایوالو ہو کے ایک بڑی سی لینگویج بن گئی پھر اس میں سے کچھ فیچرز نکال دیے مائنس کر دیے تو ہمارے پاس جاوا آ گئی anyway that was light hearted it's not exactly true but evolution یہی رہی ہے لینگویجز کی سی پلس پلس یا سی ود کلاسز جو ہے اس کے اندر صرف کلاسز کا کانسیپٹ نہیں کچھ اور چیزیں بھی انٹروڈیوس ہوئیں ان چیزوں کے بارے میں آج ہم پہلے بات کریں گے اور کلاسز میں ہم بعد میں پہنچیں گے پہلی چیز ہم لیتے ہیں ڈیفالٹ فنکشن آرگومینٹس دیکھیں فنکشنز ہم اب تک لکھتے آئے ہیں اور فنکشنز لکھتے وقت ہم دیکھتے تھے کہ جی ان کو کچھ ہم ڈیٹا پاس بھی کرتے تھے اور پاس کر کے وہ فنکشن ان کو کچھ پروسیس کرتا تھا اور ڈیٹا کو ہمیں واپس دیتا تھا کئی جگہوں پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جی ایک فنکشن کو چار آرگومنٹس اگر پاس کرنے ہیں دو یا تین جو ہیں وہ ہمیشہ وہی جا رہے ہوتے ہیں اور دو یا تین جو ہیں وہ تھوڑے سے بدل بدل کے ہم دے رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے کہتا ہے power x n where x is the number جس کی ہم نے پاور لینی ہے اور این جو ہے is the power to which x is to be raised نہ سپوز آپ نے لکھ تو لیا فنکشن اور پھر اس کو استعمال میں لانے لگے تو آپ کو پتا چلا کہ جی آپ کے جس پرابلم ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں ninety times out of hundred آپ ایکس کو اسکویئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے you always squaring that and once in a while اس کا کیوب بھی لے لیتے ہیں یا ٹو دا پاور فور بھی لے لیتے ہیں بڑا کنٹرائبڈ ایگزامپل ہے but I am trying to lead up into the fact that default function arguments are useful when we find کہ ایک فنکشن ہے جس کے کچھ آرگومینٹس ایسے ہیں جو بائی اینڈ لارج ان کو ایک ہی ویلو پاس کی جاتی ہے اور کبھی کبھی ان میں چینج آئے گی یا کچھ اور ایریاز میں چینج آئے گی تو ان فنکشنس کو ہم ڈیفالٹ فنکشن آرگومینٹس دینا شروع کر دیتے ہیں نا what does this mean default function fishing جب ہم فنکشن کا پروٹوٹائپ لکھتے ہیں یا فنکشن کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کی جو آرگومنٹ لسٹ ہے وہیں پہ ویلوز دینے لگ پڑتے ہیں ایک ایگزامپل لے لیں ایک فنکشن ہے جو کہ دو آرگومینٹس لیتا ہے پہلا انٹیجر ہے اور دوسرا ڈبل ہے اور اس کے ساتھ کچھ کیلکولیشن کرتا ہے نا normally if the function is f we would have written اس کا prototype f int i double x کچھ اس طرح سے ہم نے اس کی پہلی لائن لکھ دینی تھی پروٹوٹائپ کہہ لیں یا ڈیفینیشن کی پہلی لائن اب سپوز کہ جی آئی اور ایکس ایسے ہیں جن کو بائن لارج ایک قسم کی ویلیوز ہی پاس ہو رہی ہوتی ہیں بار بار اور کبھی کبھی ان کے چینج کی ضرورت ہے تو وہ ویلیوز جو کہ بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم فنکشن کی پروٹوٹائپ یا ڈیفینیشن کی پہلی لائن جو ہے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اب جو میں نے اگزامپل لیا ہم نے کہا جی ایف جو ہے وہ دو آرگومنٹس لیتا ہے پہلا انٹیجر دوسرا ڈبل تو ہم کریں گے کیا کہ اگر انٹیجر کو سب سے پہلے مطلب کامن ویلیو جو جانی ہے وہ ون ہے اور ڈبل کی جو کامن ویلیو جانی ہے وہ ہے ٹین پوائنٹ فائیو تو ہم فنکشن کے پروٹوٹائپ میں یا اس کی ڈیفینیشن کی پہلی لائن جو ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے ایف پھر پیرنسز کے بعد int i equal to one comma double x equal to ten point five اور اس کے بعد فنکشن سارا لکھ دیں گے دیکھیں ہوا کیا جو اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فنکشن کی پروٹوٹائپ فنکشن کی ڈیفینیشن کی پہلی لائن یہ آپ سمجھیں کہ جو سب سے پہلے پروگرام کے اندر شامل ہوگی اگر آپ نے پروٹوٹائپ اوپر دے دیا ہے تو وہاں پہ آپ یہ ڈیفالٹ آرگومنٹس دیں گے اور اگر فنکشن ہی پورا مین سے پہلے لکھ دیا ہے تو ڈیفالٹ آرگومنٹس جو ہیں وہیں پہ آپ دکھا دیں گے ہوتا کیا ہے اب آپ فنکشن کو کال کر سکتے ہیں in this particular example with 0, 1 or 2 arguments. کیسے سپوز ہم نے چھوٹا سا فنکشن لے لیتے کیا ہے کہ جی simply prints the values of i and x جو بھی انٹیجر تھا اس کی ویلو اس نے پرنٹ کر دینی ہے اور جو ڈبل اس کو پاس ہوا ہے نمبر اس کی ویلو اس نے پرنٹ کر دینی ہے اب مین کے اندر آپ پہلے تو کال کریں ایف کو ایف پیرینت ایم ٹی ان کے اندر کوئی آرگومنٹ پاس نہیں کرتے یہ you should try it it out and prove to yourself that works what you will find is that your function is printing out I کی ویلو ون اور ایکس کی value ten point five next call آپ کریں مین میں سے ہی ایف آف ٹو یعنی ایف کو ایکچولی دو آرگومینٹس چاہیے لیکن ہم بھیج صرف ایک رہے ہیں اب دیکھیں ایف کیا کرتا ہے وہ دکھائے گا آئی کی ویلو ٹو اور ایکس کی value ten point five now go to the third step you F of two comma twelve now the function will show the values I کی ویلو ٹو اور ایکس کی ویلو ٹویلو اس سے تھوڑا سا آپ کو پیٹرن کا اندازہ ہو گیا کہ جی یہ ڈیفالٹ ویلوز استعمال کیسے ہو رہی ہیں اب ان کے تھوڑا سے رولس کی طرف چلیں دیکھیں میں نے کوئی ایگزامپل ایسا نہیں دیا جہاں پہ آئی کی ویلو کو میں نے اومٹ کر دیا ہو اور کہا ہو کہ جی F of twelve point zero کوئی جادو سے اس طرح سے چلے کہ آئی کی ویلو ون رہے اور ایکس کی ویلو ٹویلو پوائنٹ زیرو ہو جائے یہ نہیں ہوتا default values are applied starting from the left to right and therefore اگر آپ نے کوئی بھی ویلو پرووائڈ کی ہے کال کرتے وقت یعنی مین میں یا کسی اور فنکشن سے جہاں سے ایف کو کال کیا جا رہا ہے جب بھی اس میں آپ پہلی ویلو دیں گے تو وہ فنکشن کے پہلے آرگومنٹ کی ویلو کو ریپلیس کرے گی دوسری ویلو دیں گے تو دوسری ویلو کو ریپلیس کرے گی اینڈ سو آن میں تو اگزامپل دو آرگومنٹس والی بات کر رہا ہوں میں بی دس آرگومنٹس جاتے ہوں بٹ وہ لیفٹ ٹو رائٹ اسائن ہوں گی دیر از نو لگژری دیر از نو فیچر جو یہ کہے کہ جی پہلا آرگومنٹ ڈیفالٹ استعمال ہو جائے اور دوسرے کی ویلو ہم پرووائڈ کریں گے کال کرتے وقت اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کو پہلی ویلو بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی so please keep that in mind that you can't omit values at the beginning of the list you can omit them from the right hand side اسی رول کو اگر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے کہ جی فنکشن کی ڈیفینیشن میں اگر ہم ڈیفالٹ ویلیوز دینا چاہتے ہیں تو اسی رول کے وجہ سے یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی the default values right to left supply کرنی چاہیے فار ایگزامپل اگر اسی فنکشنس کو لے لیں ہم ایف کو لے لیں اور ہم کہیں کہ جی ڈیفالٹ ویلو صرف ایکس کی دینی ہے تو ایکس جو ہے وہ اس کی لسٹ میں اخیر پہ آنا چاہیے تاکہ یہ رول ڈس اوبے نہ ہو جائے کہ جب ہم اس کو کال کریں تو جو نمبر دیں گے وہ پہلے آرگومنٹ کو سپلائی ہوگا دوسرا نمبر جو ہے وہ دوسرے آرگومنٹ کا سپلائی ہوگا اگر آپ اس کو سوئچ کر دیتے یعنی ہم کہتے ایف پرس کے بعد double X equal to ten point five comma I تو دیکھیں اب ایکس کی ڈیفالٹ ویلو استعمال کرنے کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے you will have to supply values for both of the arguments as per this rule so please remember whenever you have default values that you want to use in a function make sure کہ جو وہ ویریبل جن کو ڈیفالٹ ویلوز دی جا سکتی ہیں تو وہ فنکشن کی پروٹوٹائپ کے اندر وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئیں ٹھیک ہے they should be on the extreme right اس کے بعد کوئی نان ڈیفالٹ ویلو والا آرگومنٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیفٹ پہ نان ڈیفالٹ ویلیو والا ہو سکتا ہے ان ادر ورڈز کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیفالٹ ویلیو دے دی تو سارے آرگومنٹس کی ڈیفالٹ ویلیو دیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پریکٹیکلی کام کہاں آئے گا سپوز ہمارا فنکشن ایف جو ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ آؤٹ پٹ میں لکھتا ہے the value of the integer is اور پھر آگے آئی کی ویلو سو so, یہ چیزیں آپ ڈیفالٹ کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ یہ چیز لکھتا ہے so maybe you could have modified this function in set کہ اس کو ایک اسٹرنگ بھی پاس ہوتی ہے جو کہ انٹیجر سے پہلے لکھی جائے گی اور اسٹرنگ کی ویلو یہ ہے the value of the integer is اور اگر ہم یہ چاہیں کہ جی اس کی جگہ پہ کچھ اور لکھ دیا جائے تو پھر کال کرتے وقت ہم نئی ویلو دے دیں گے ڈیفالٹ ویلو اوور ہو جائے گی جو آپ نے کال کرتے وقت ویلو سپلائی کی ہے وہ پرنٹ ہوگی so it is quite a useful mechanism the only rule that you have to realise is کہ جی ڈیفالٹ ویلیوز کس ترتیب میں پرووائڈ کی جاتی ہیں فنکشن کو لکھا کیسے جاتا ہے اور آپ کوئی ویلو امٹ نہیں کر سکتے اگر آپ بعد والی ویلو استعمال یا پرووائڈ کرنا چاہیں کال کے اندر so that was an issue with default function arguments as usual whenever I introduce a topic I will always tell you کہ جی اب آپ پروگرام لکھیں اپنے لیے and prove to yourself that it works یہ فیچر سی میں نہیں تھا سی پلس پلس میں انٹروڈیوس ہوا ہے one of default function default argument values let's go on to the next topic وہ ٹاپک جو ہے that has to do with the declaration of variables inside the code پہلے جب سی شروع ہوئی تھی اس کے اندر رول یہ تھا کہ جی تمام ڈیکلریشنس پروگرام کے اوپر آنی چاہیے اور جب ڈیکلریشنز اوپر آ گئیں تو پھر نیچے ان ویریبلس کو ہم استعمال کر سکتے تھے اس رول کو آلریڈی ہم اپنے جو پریویس لیکچرز ہیں اور پروگرامز جو لکھے ہیں اس کے اندر ریلیکس کر چکے ہیں لیکن آج ایکسپلسٹلی اس کو ٹیکل کرتے ہیں سی پلس پلس کے اندر ایک چینج جو آیا انہوں نے یہ کہا کہ جی ویریبل جو ہے وہ پروگرام میں کہیں پہ بھی ڈکلیئر ہو سکتا ہے not just at the beginning of the program اور at the beginning of the block but it can be declared anywhere in the code philosophy اس کی کیا ہے فلاسفی یہ ہے کہ جی جہاں پہ آپ نے کسی ویریبل کو استعمال کرنا ہے تو اس جگہ کے قریب سے قریب جا کے وہاں پہ ڈکلیئر کریں سو اگین پروگرام پڑھتے وقت آپ کو نظر آئے گا کہ جی یہاں پہ ہم نے آئی کو ڈکلیئر کیا اور ساتھ یہ ہم استعمال کر رہے ہیں نا اگین یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈائریکشن نہیں ہے it's a flexibility you can still declare function variables at the top of the program there is no requirement that you declare them very close to the point where you are going to use them so it becomes a matter of style again I will refer back to the discussion board and even the moderated discussion board جو ہم کھولتے ہیں اوکیجنلی آپ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جی int I equal to zero لکھنا بہتر ہے یا انٹ آئی اور پھر نیچے آئی ایکول ٹو زیرو لکھنا بہتر ہے آئی سے بہتر وہ چیز ہے جو آپ اپنائیں ٹھیک ہے develop your own style it is not for me to tell you which is better and which is not because when you talk about style it's a matter of پسند آپ کو پسند کیا چیز آتی ہے ہاں ایک چیز میں کہتا چلوں گا be constant in your style اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو ویریبل آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کو اسی وقت انیشلائز کر دیا جائے and you find it easy to read and easy to understand then stick with that style there is nothing wrong with it ٹھیک ہے نا مائی پریفرنس میں بھی ڈفرنٹ یور پریفرنس میں بھی ڈفرنٹ لیکن بی کنسسٹنٹ اسی طرح اگر آپ لوپس کو لے لیں تو لوپس کو بھی لکھنے کے کئی طریقے ہیں وائل لوپ لے لیں تو وائل کے بعد کنڈیشن دینے کے بعد ہم بریس اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی باڈی آ جاتی ہے اور بریس بند کرتے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ وائل اور کنڈیشن لکھ کے نیکسٹ لائن پہ اکیلی اوپننگ بریس لکھتے ہیں کرلی بریکٹ جو ہے اور پھر نیکسٹ لائن پہ اس کی باڈی لکھتے ہیں اور اکیلی لائن کے اوپر بریس کو بند کرتے ہیں again it's a matter of style and choose whichever one you find to be more comfortable okay develop your own style but again I'll repeat be constant ہر دفعہ ایک قسم کا کام کریں all right back to the discussion area ہم بات کر رہے تھے کہ جی پہلے ہم نے ڈیفالٹ آرگومنٹس کی بات کی اس کے بعد بات کی اب کہ جی ویریبلس کو ڈکلیئر کہاں کرنا ہے so again a matter of style but let's talk about the implication of this declaration ایک چیز یہ ہے کہ جی ویریبل جس بلاک کے اندر ڈکلیئر کیا جاتا ہے یعنی بریسز کے اندر اس کی اسکوپ وہ بلاک ہے یعنی اگر بریسز اوپن کی اس کے اندر آپ نے کہہ دیا انٹ آئی اور جب تک وہ بریسز بند نہیں ہوتی تو آئی آپ کو اویلیبل ہے اور ویزیبل رہے گا جب بریسز ختم ہوئی اور وہ بلاک ختم ہوا تو آئی بھی ختم ہو گیا so be aware of this کہ جناب whenever you declare a variable inside a block then the variable exists وہ زندہ ہی رہتا ہے صرف اس بلاک کے اندر اس بلاک سے باہر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ نظر نہیں آتا you can't reference it compiler ہی ایرر کو پکڑ لے گا دوسری چیز going back to the philosophy of declaring a variable very close to to way we want use it تو کتاب میں بھی آپ نے کئی ایگزامپل دیکھے ہوں گے انہوں نے فور لوپ لکھی اس طریقے سے ہے for int I equal to zero and so on یعنی انہوں نے انٹ آئی کو فور لوپ کے ساتھ ہی ڈکلیئر کیا اور ساتھ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے دو چیزیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہونی چاہیے پہلی چیز یہ جو انٹیجر آئی ہے یہ ڈکلیئر ہوا ہے outside the braces of the for loop یعنی اس کا اسکوپ جو ہے آگے باقی کے پروگرام میں چلے گا ایز لانگ ایز اس کے باہر کوئی اور بلاک نہیں تھا ایک یہ چیز آپ کا خیال رکھیں دوسری چیز یہ کہ جی بلاک کے اندر اگر آپ for int I equal to zero تو کر دیا اور پھر بریسز کھول کے آپ نے وہاں پہ انٹ ٹیمپ کر دیا اور ٹیمپ کو استعمال کیا تو جب فور لوپ ختم ہوگی ٹیمپ مر چکا ہوگا وہ اویلیبل نہیں ہوگا باقی کے پروگرام کے اندر as per the previous definition of the scope I جو ہے وہ موجود رہے گا it will be available again and you can use it as an ordinary integer variable wherever you want it so یہ بات آ گئی کہ جب آپ declaring it where we want to use it very close to that point again style کی بات ہے آپ چاہیں تو پہلے انٹ آئی اوپر کر دیتے اور پھر فور میں ڈال دیتے میرا اپنی پریفرنس تو ہے وہ تو یہی ہے کہ جی اس کو علیحدہ سے ڈکلیئر کیا جائے وجہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے فور اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹ آئی لکھ دیا ہے تو جب فور فور لوپ جو ہے ختم ہوتی ہے تو آئی پھر بھی ویزیبل رہتا ہے اور اویلیبل ہے بھائی اگر وہ اویلیبل ہو گیا ہے اور وہ فور لوپ کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے تو پھر فور لوپ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن کیوں پھر ہم کیوں کہیں کہ جی ڈکلیئر ہی ہم فور کے ساتھ کر رہے ہیں یا تو ہوتا وہ مر جاتا so it's a matter of style I am not saying what is right and wrong I am saying develop your own style but be constant with it again the advantage of you know you can argue both ways کہ جی جہاں پہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہاں ڈکلیئر کیا ویریبل بلاک کے اندر جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں وہاں پہ تو it makes a lot of sense کہ جی بلاک سے نکلے ویریبل بھی ختم ہو گیا آپ نے پھر ڈیفائن کرنا ہے پھر ڈیفائن کریں پھر استعمال کریں لیکن ادروائز اگر مین فلو کے اندر آپ نے درمیان میں آ کے کہنا انٹ آئی اور پھر اس کا استعمال شروع کرنا ہے تو might as well do it at the top but this just a guideline you can develop your own preference let's go on to the next area C plus plus نے یہ بھی ہمیں ایک فیسلٹی دی کہ جی ان لائن فنکشنز ڈیفائن یا ڈکلیئر کیے جا سکیں ان لائن فنکشن کیا ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں جب ہم بات کر رہے تھے یا ایک دو لیکچرز پہلے ہم نے میکروز کی بات کی تھی اور میکروز میں میں نے کہا تھا ایک دو آپ کو چھوٹے چھوٹے میکروز بھی بنا کے دکھائے تھے میکس کا بنایا تھا یا سرکل ایریا کی بات کی تھی کہ جب وہ ڈیفائن ہوتا ہے اور اس کا نام ہم کوڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو پری پروسیسر اس کی ڈیفینیشن جو کہ شارپ ڈیفائن کے ساتھ استعمال ہوئی تھی وہ پوری ڈیفینیشن وہاں پیسٹ کر دیتا ہے اور پھر کمپائلیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے یعنی the macro replaces the definition of the macro replace where ever macro name is use in your program inline function جو ہیں یہ بھی تقریباً ویسے ہی کام کرتے ہیں ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے فنکشن کے نام سے پہلے آپ ان لائن لکھ دیتے ہیں I N L I N E اس کا مطلب یہ ہے یہ ڈائریکٹو ہے ٹو دا کمپائلر سیئنگ کہ جب یہ فنکشن استعمال ہوگا بجائے فنکشن کال جنریٹ کرنے کے اس کی جو ڈیفینیشن ہے پوری باڈی وہ وہاں پیسٹ کر دو اور اس کو پراپر آرگومنٹس وغیرہ پرووائڈ کر دو فائدہ نقصان کیا ہے پہلا نقصان کی بات کر لیتے ہیں there always a cost and a benefit نقصان یہ ہے کہ جی اگر وہ فنکشن آپ کے پروگرام کے اندر دس دفعہ کال ہوا اور فنکشن اٹ سیلف جو ہے وہ دو صفحے کا فنکشن ہے تو وہ دس جگہوں پہ دو دو صفحے پیسٹ ہوتے جائیں گے آپ کا پروگرام جو ہے اس طرح سے پھول کے بڑا ہو جائے گا when it goes to the compiler now again it is not relevant to see کہ جی از دیٹ گڈ اور bad because it on the particular circumstance maybe it's all right you got lots of memory you got lots of room and there is no problem with execution of a large source code تو آپ اس کو بلوٹ میں جانے دیں ڈاؤن سائڈ کوئی آتی ہے ویل ڈاؤن سائڈ کوئی خاص نہیں ہے ان لائن فنکشنس کی لیکن اس چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ ان لائن جو ہے is a request it's a hint to the compiler it is not a strong directive اگر کمپائلر کا دل کیا تو وہ اس کو ان لائن بنائے گا اگر اس کو دل نہ کیا تو وہ آرڈینری فنکشن ہی کال وہاں پہ جنریٹ کرے گا how do we find out what happens it's difficult but you can debug the program and look at the machine code to find out کہ وہاں پہ فنکشن کال جنریٹ ہوئی ہوئی ہے یا وہ کوڈ پیسٹ ہوا ہوا ہے but that's advanced for the moment فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ جی ان لائن فنکشن استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے دیکھیں ہم نے ایک میکرو ڈیفائن کیا تھا پچھلے لیکچرز میں جہاں پہ ہم نے اسکوئر لیا تھا کسی نمبر کا ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا ایز ایکس اسٹار ایکس اگر یہ ایسے ڈیفائن ہوا ہو تو جہاں پہ ہم اس کو کال کرنے جاتے ہیں اگر ہم نے اس کو کال کر لیا with something like I plus J تو کیونکہ پری پروسیسر نے سمپل ٹیکسٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے وہ وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دے گا I plus J star I plus J which is clearly quite different from I plus J with in parentheses times I plus J with in parentheses تو ہم نے کہا تھا کہ جی اس واسطے میکرو ڈیفائن کرتے وقت جب پیرامیٹرائز میکرو ہے تو اس کے آرگومنٹس کو انکلوز کریں پیرنتھسیز کے اندر تاکہ اس کی ایکسپینشن کریکٹ ہو سکے دوسری چیز یہ تھی میکرو کے ساتھ کہ جی میکرو کو کچھ نہیں پتا کہ اس کو انٹ بھیجا جا رہا ہے ڈبل بھیجا جا رہا ہے فلوٹ بھیجا جا رہا ہے یا کیا دے رہے ہیں آپ اس نے تو ٹیکسٹ سبسٹیٹیوشن کر دینی ہے اور پھر کمپائلر نے اس کو کمپائل کرنا ہے جب ہم ان لائن فنکشنز استعمال کرتے ہیں تو فنکشنس کے تمام رولز جو ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں اب فنکشن کی پروٹوٹائپ میں ہم نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی ایک انٹ دو ڈبل ایک چار ایسی کوئی چیز لے گا تو جہاں پہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں کوڈ میں جب آپ لکھیں گے تو کمپائلر ٹائپ چیکنگ کر دے گا آپ کے لیے وہ کہے گا جی آپ صحیح طریقے سے فنکشن کو کال کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے وہ کمپائلر ہی پکڑ کے آپ کو غلطی بتا دے گا اب ایک تو آپ کی ٹائپ چیکنگ ہوگی so strict type checking is enforced دوسرا یہ کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ جی inline is a request the compiler then decide is the function small enough is it appropriate enough کہ اس کو ان لائن ایکسپینڈ کر دیا جائے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں آئیں گے it will behave exactly like an ordinary function call let's take a look at some of this sample code to figure out کہ جی میکرو کے ساتھ کیا سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے اور فنکشن کال کے ساتھ کیا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا فار ایگزامپل اگر ہم میکرو لکھ دیتے ہیں اور اس کو کال کرتے ہیں with something which says X plus plus یعنی انکریمنٹ کر دیتے ہیں ہم ایکس کو میکرو کی کال کے اندر اور میکرو آپ ہینڈ آؤٹس میں بھی دیکھ لیں وہ اس قسم کا ہے کہ ایکس دو دفعہ استعمال ہوتا ہے ہوگا کیا کہ ایکس پلس پلس جو ہے وہ دو دفعہ وہاں سبسٹیچیوٹ ہو جائے گا اور دو دفعہ سبسٹیچیوٹ ہونے کی وجہ سے ایکس جو ہے وہ دو دفعہ انکریمنٹ ہو جائے گا which is certainly what we don't want ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ایکس ایک دفعہ انکریمنٹ ہو اور میکرو کال بھی چل جائے لیکن اگر ہم F of X plus plus لکھتے ہیں تو آبویسلی وہ ہے function call with a single increment of the variable X which is what we want اب ان لائن اس کی ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی ڈبل انکریمنٹنگ نہیں ہوگی یہ میں نے ایک سمپل سا آپ کو اگزامپل دیا ہے جو میکروز کے سائڈ افیکٹس آ جاتے ہیں so by and large it is better that you use inline function instead of macros macros کی اپنی یوزیج ہے بالکل سمپل چھوٹی موٹی ڈیفینیشن کے لیے وہ استعمال کر لیں اس کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ جی وہ انٹ کے لیے بھی چلتی ہے ڈبل کے لیے بھی چلتی ہے فلوٹ کے لیے بھی چلتی ہے اینڈ سو آن اور یہی چیز نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو غلط کال کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹائپ چیکنگ انفورس کرنے کے لیے آپ ان لائن فنکشن لکھنا شروع کر دیتے ہیں سو دس از اندر ون آف دا انہانسمنٹس جو کہ سی پلس پلس میں آئی اور سی میں نہیں تھی سو ان لائن فنکشنز کا آخری پوائنٹ میں نوٹ کرتا چلوں اگر آپ کے فنکشن نے بار بار کال ہونا ہے اور کئی سورس فائلوں سے کال ہونا ہے ابھی تک تو ہم یوزلی ایک سورس فائل بناتے رہے ہیں اور اس کے اندر استعمال کرتے رہے ہیں then as I mentioned earlier with the head files it is better کہ آپ اپنا ان لائن فنکشن جو ہے وہ ہیڈر فائل کے اندر ڈال دیں کم از کم اس کا پروٹوٹائپ اور ڈیفینیشن ادھر چلی جائے لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی فائل ان لائن فنکشن کو استعمال کرتی ہے اس کو ریکمپائل کرنا لازمی ہے کیونکہ وہ کوڈ سبسٹیوشن ہو سکتی ہے لہٰذا you don't want the compile program to be out of date whenever you make a change in the inline function you have to recompile the program where it is being used please keep that in mind ابھی تک جو ہم نے دو تین باتیں کی enhancements to C in C plus plus they're actually stylistic issues minor points یہ وہ what is the exciting part exciting part for today's talk اور today's lecture is function overloading یہ کیا بلا ہے function overloading actually overloading آپ آلریڈی دیکھتے آئے ہیں کہاں دیکھتے آئے ہیں جب آپ سی آؤٹ کو کہتے ہیں کہ جی لیس دین لیس دین لکھ کے آگے ایک اسٹرنگ لکھ دیتے ہیں ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر تو سی آؤٹ پرنٹ کر دیتا ہے اسکرین کے اوپر آپ سی آؤٹ کو کہتے ہیں یہ انٹیجر آئی ہے اس کو پرنٹ کر دو وہ انٹیجر کی ویلو پرنٹ کر دیتا ہے آپ اس کو ڈبل دیتے ہیں وہ ڈبل کی ویلو پرنٹ کر دیتا ہے with decimal places and so on so یا تو سی آؤٹ کے پاس بہت سا جادو ہے that it is able to print different types of variables and strings etcetera knowing کہ ان کا فارمیٹ کیا ہے یہ actually is a subtle form of overloading cout کا جو آپریٹر ہے which is the stream insertion operator وہ اوور لوڈیڈ ہے اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کافی سارے آپ کو ملیں گے ہیڈر فائل دیکھ لیں I O stream dot H you will find that it is heavily overloaded ابھی تک میں اوور لوڈیڈ اوور لوڈیڈ کرتا جا رہا ہوں میں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ جی اوور لوڈنگ ہوتی کیا ہے overloading basically is using the same name to perform multiple tasks or different tasks depending on the situation. So that is exactly what cout is doing. Depending on the situation, it either prints an integer, or it prints a double, or it prints a float, or it prints a character, or it prints a string. It all depends on the situation. That means the behavior is changing, but the function cout less than less than looks identical ابھی تک آپ کو اتنی پروگرامنگ آ گئی اور میں نے یہ بھی آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ تو بڑی ڈم مشینیں ہیں یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ بالکل وہی کام کرتی ہیں جو ہم ان کو بتائیں گے تو وہ اپنے طور پہ ڈسیزن نہیں لے سکتا اس کے لیے to be able for cout to be able to differently it must be told all of these things that means اس کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ جی انٹیجر کو کیسے پرنٹ کرنا ہے اس کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ ڈبل کو کیسے پرنٹ کرنا ہے اینڈ سو آن یہ جو علیحدہ علیحدہ بتایا ہوا ہے اس میں جو آپریٹر استعمال کیا ہوا ہے یہ وہی ہے ڈبل لیس دین سائن سو ان اے وے وہ آپریٹر اوور لوڈ ہو رہا ہے آج کے لیے ہم آپریٹر اوور لوڈنگ میں نہیں جائیں گے ہم صرف اپنی جو ڈسکشن ہے وہ فنکشن اوور لوڈنگ تک محدود رکھیں گے فنکشن اوور لوڈنگ میں کانسیپٹ یہی ہے کہ جی فنکشن کا نام وہی رہے گا لیکن شاید اس کا بیہیویئر بدل جائے سمپل اگزامپل کہ جی آپ نے اسکوئر روٹ لینی ہے کسی نمبر کی اب وہ نمبر انٹیجر بھی ہو سکتا ہے لانگ بھی ہو سکتا ہے فلوٹ بھی ہو سکتا ہے ڈبل بھی ہو سکتا ہے and depending on the type of the argument you probably may need to do a different type of mathematical calculation so what do we do normally ہم کیا کرتے ہم اس کے لیے لیٹ سے انٹ فلوٹ ڈبل یا دو لے لیتے ہیں انٹ اور ڈبل لے لیتے ہیں ہم اس کے لیے دو علیحدہ علیحدہ فنکشنز لکھتے ہم کہتے انٹ اسکوئر روٹ اور آگے لکھتے انٹ آئی اس کا آرگومنٹ اور دوسرا ایک اور فنکشن لکھتے جس کا نام ہوتا ڈبل اسکوئر روٹ اور اس کا آرگومنٹ ہوتا ڈبل ایکس یا جو بھی آپ ویریبل نام دینا چاہیں اسی طرح ان کی ریٹرن ٹائپس ڈفرینٹ ہوتی کہ جی آئی کی اسکوئر روٹ جو ہے ویجر no it's not necessarily so most probably ہم ڈبل لکھتے ہیں اور پھر کوڈ میں جہاں پہ بھی آپ نے ڈبل کی اسکویئر روٹ لینی ہے آپ کال کریں ڈبل روٹ فنکشن اور جہاں پہ آپ نے انٹیجر کی اسکوئر روٹ لینی ہے وہاں کال کریں int square root function the name is different it it it cause overhead for us مطلب ہمیں دو تین اس ساتھ پرابلم آتے ہیں ایک تو ہمیں کئی نام یاد رکھنے پڑ رہے ہیں کہ جی وہ انٹ اسکوائر روٹ لکھا تھا وہ جی ڈبل اسکوئر روٹ لکھا تھا فنکشنس کے نام بڑھتے جا رہے ہیں بہیویئر ایک ہی قسم کا ہے ایک ہی نہیں ہے ایک ہی قسم کا ہے ہم کہہ رہے ہیں اسکوائر روٹ لینی ہے دوسری چیز کہ جی آپ ڈبل اسکوئر روٹ کو کال کریں اور اس کو انٹیجر پاس کر دیں تو پھر کیا ہوگا ویل انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آر سو انٹیلیجنٹ کہ وہ آپ نے انٹ پاس کیا اس کو وہ پہلے ڈبل میں کنورٹ کر کے ڈبل اسکوئر روٹ کو پاس کر دے گا maybe that is not what we wanted maybe we wanted کہ جی انٹ کا جو اسکوئر روٹ ہے وہ ریٹرن بھی انٹ ہی کرے the close number that is close to the square root وہ واپس ہو پر انٹیجر ہو so we might have wanted a different behaviour and یہ امپلسٹ ٹائپ کاسٹنگ ہو رہی ہے اس نے انٹیجر کو ایلیویٹ کر دیا ڈبل بنا دیا اور ڈبل اسکوائر روٹ فنکشن کو کال کر دیا یعنی دیر از نو وے آف چیکنگ کہ ہم نے کریکٹ فنکشن استعمال کیا ہے کہ نہیں so what is the solution solution is to use function overloading اب اس کا طریقہ کیا ہے ہم لکھیں گے پھر بھی دو تین چار جتنے فنکشن ہمیں چاہیے اتنے لکھیں گے علیحدہ علیحدہ لکھیں گے فرق یہ ہے کہ تمام فنکشن کا نام ایک ہی ہوگا ان دس پرٹیکولر ایگزامپل ہم اسکوئر روٹ ہی لکھیں گے فنکشن کا نام ریٹرن ٹائپ اس کو دینی ہے ڈپینڈنگ آن کے کون سا فنکشن ہے ہم ریٹرن ٹائپ بدل سکتے ہیں ہم انٹ کی شاید ریٹرن ٹائپ ہم کہیں گے جی انٹ ہی دو ہمیں جو بھی ہم نے کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل آپریشن کرنا ہے اس کے بعد اور ڈبل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ریٹرن ٹائپ ڈبل ہو اب how do we declare them int والا اسکوئر روٹ جو ہے اس کی ڈیکلریشن آ جائے گی انٹ اسکوئر روٹ اور پرنتھس کے اندر انٹ آئی اور پھر اس کی باڈی جو بھی وہ کرتی ہے اسی کا دوسرا ورژن جو ہے وہ آئے گا ڈبل اور فنکشن کا نام وہی رہے گا اسکوئر روٹ اور پھر پرنتھس کے اندر ہم نے لکھ دیا ڈبل ایکس اور آگے اس کی ڈیفینیشن آ گئی جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہے اب وی ہیو ٹو فنکشن جن کا نام ایک ہے how will they be comes when the program the are passed from the function. اگر آپ کے پروگرام کے اندر کہیں پہ آپ نے لکھ دیا اسکوئر روٹ اور آگے میں آپ نے لکھ دیا point five not an integer if it is not an integer it's a float اور ڈبل وہ اوپر فنکشن پروٹوٹائپ کے ساتھ میچ کرے گا اور دیکھے گا آہا یہ والا فنکشن ہے اسکوئر روٹ کا یہ والا ورژن ہے جو کہ ڈبل آرگومنٹ ایکسپٹ کرتا ہے وہ والا فنکشن کال ہوگا اب میں نے 10.5 پوائنٹ کہہ دیا یہاں پہ ایکس بھی ہو سکتا ہے اگر ایکس ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ڈبل ہو تو ڈبل والا ورژن اسکوئر روٹ کا کال ہوگا آگے چل کے آپ لکھتے ہیں اسکوئر روٹ جے اور جے جو ہے وہ انٹیجر ہے تو آٹومیٹیکلی کمپائلر جو ہے it will match the prototype and it will detect کہ جی انٹیجر والا ورژن استعمال ہونا ہے وہ انٹیجر والا ورژن استعمال ہوگا فائدہ کیا ہے ہمارا پروگرام جو ہے نا بڑا ریڈیبل بن گیا ہے کہ جی اسکوئر روٹ لینی ہے اسکوئر روٹ لے رہے ہیں ختم I am not having to worry about میں نے انٹ اسکوئر روٹ لکھا ہوا ہے اور کہیں ڈبل اسکوئر روٹ لکھا ہوا ہے اور کئی نام جو ہے وہ کنٹرائیو کر رہے ہیں how does the compiler differentiate function کوئی اور فنکشن لے لیں سپوز ایک فنکشن ہے ایف جو کہ دو انٹیجر ایکسپٹ کرتا ہے اور اسی کا ہم ایک ڈفرینٹ ورژن لکھنا چاہتے ہیں جو کہ تین انٹیجر ایکسیپٹ کرتا ہے اب انٹیجر سارے ہیں لیکن ایک میں دو جانے ہیں ایک والی کال کے اندر تین انٹیجرز جانے ہیں so when you make the call if you call F with two ints as the argument تو وہ دو انٹیجرز والا ایف جو ہے وہاں پہ کال ہوگا automatically you don't have to do anything different جب آپ ایف ہی کا نام لکھ کے آگے آپ اس کے تین انٹیجرز دے دیں گے تو تین انٹیجرز والا ورژن کال ہو جائے گا ابھی تک آپ میں سے جو شارپ ہیں انہوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی میں ریٹرن ٹائپ کی بات جو ہے گول کر گیا ہوں میں اس کی بات نہیں کر رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ return type is not a distinguishing feature of overloaded function please be very careful about this you cannot write two functions ایک آپ لکھتے ہیں انٹ ایف انٹ اور دوسرا آپ لکھتے ہیں double F int and expect کہ یہ ڈفرینٹ ہوں گے they are not different in fact compiler ہی نہیں گزرنے دے گا وہ کہے گا ایمبیگوس ڈیفینیشن ہے the differentiation between overloaded functions has to be done with the type and the number of arguments passed to the function and not by the return type let's take a look at some useful examples ایک چیز جو کہ بار بار ہمیں ضرورت آتی ہے وہ ہے پرنٹ کرنا کسی چیز کو ٹھیک ہے نا ہم سی آؤٹ استعمال کرتے آئے maybe we want to write our own function جو کہ بڑا پولائٹلی کہے the value of the integer is I کسی اور جگہ پہ ہم کال کریں ڈبل کے ساتھ اور لکھے the value of the double variable is اور آگے اس کی ویلو آ جائے اگر ہم پرنٹ کال کریں اسٹرنگ کے ساتھ that the string in question is اور آگے اسٹرنگ لکھ دی جائے وہی بات جو پہلے میں کر رہا تھا یا تو آپ لکھیں int print double print string print اور ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ فنکشنز لکھنے شروع کر دیں فنکشنز تو آپ کو اتنے ہی لکھنے پڑیں گے وہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے لیکن جب کوڈ پڑھ رہے ہوں گے اس میں بہت ایڈوانٹیج آتا ہے آپ کہتے ہیں print I print X print S where is an integer X is a double S is a string and the appropriate function is automatically called so overloading function is very very useful اب آپ اپنے لیے again you have to sit down and write a few overloaded functions طریقہ آپ چھوٹا سا مین لکھیں گے لیکن مین سے پہلے آپ یہی پرنٹ فنکشن لے لیں اور یہی تین لے لیں بے شک انٹ ڈبل اور اسٹرنگ اس کے لیے تین فنکشن لکھیں جو اندر سی آؤٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکے this a good way of debugging programs also کہ جی آؤٹ پٹ میں اندر کوئی چیز پرنٹ کرا لو تاکہ نظر آئے کہ پروگرام نے کیا کیا ہے تو آپ سی آؤٹ کے ساتھ پہلے لکھیں گے the value of the integer is فلانا جو بھی اس کو آرگومنٹ پاس کیا the integer version version of the the print function دوسرا لکھیں آپ value of the double variable is اور وہ جو ویریبل کی ویلو پاس ہوئی ہے وہ کر لیں اس کے بعد آپ لکھیں the value of the string passed is اور سارے سی آؤٹ کے ساتھ لکھیں مین پروگرام کے اندر declare an integer declare a double declare and انیش اریکٹرنگ اوک وے آف ڈوئنگ اٹھ سے ہم نے نام لکھے ہیں پروگرام میں لکھے ہیں print I print X parentheses استعمال ہو رہے ہوں گے print S look carefully at the output that you get and you will be impress I am sure کے آٹومیٹیکلی آئی کے لیے انٹیجر والا ورژن کال ہوا ہے ایکس کے لیے ڈبل والا ورژن کال ہوا ہے ایس کے لیے اسٹرنگ والا ورژن کال ہوا ہے lot of intelligence was built in in the function overloading تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو صحیح کہ جی نام پرنٹ ہے وہ کمپائلر کیسے کام کرتا ہے کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے اس کی تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں ہے تو advance topic but it's nice to know جب کمپائلر ان فنکشن کو کمپائل کرنے جاتا ہے تو وہ ان کے نام کے علاوہ وہی ڈفرینشیٹنگ فیچرز یعنی number and type of the arguments ان کو انکلوڈ کر لیتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ایک مشین میں ڈال کے گھما کے ایک نیا نام جنریٹ کرتا ہے because the number and the type of the arguments have to be different for the function to be overloaded that means جو کہ نیا نام نکلا اس مشین کے اندر سے وہ یونیک ہے تو یہ یونیک نیم جو ہے this is able to this allows the compiler to call the correct function at the correct time اس کو فارملی اس کو کہا جاتا ہے نیم مینگلنگ نام پکڑا ہے اس کو یو نو مشین میں سے گھما کے مینگل کر دیا وہ مینگل کر رہا ہے لیکن اس کو یونیک بنا رہا ہے so it can call the correct function operator یا function overloading is fairly exciting and I would strongly recommend کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے لیے ٹرائی کریں کچھ آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گے کتاب میں بہت سارے ایگزامپلس ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ایک تو ہم نے لکھے ہوئے ہیں لیکن اپنے بھی لکھیں and convince yourself that function overloading actually works یہ کچھ بیک گراؤنڈ ایکسٹینشنس تھیں سی پلس پلس جو انٹروڈیوس کی اس نے over the C language formally we will get into classes and objects next time and you will notice کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ بار بار اب استعمال ہونے لگ پڑیں گی سو ٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ